اور یاد کرو جب ہم نے تم سے مان لیا اور ایک ان طور کو تمہارے سروں پر بلند کیا لو جو ہم تمہیں دیتے ہیں زور سے اور سنو بولے ہم نیسنا اور مانا اور ان کے دلوں میں بچھوا ریچ رہا تھا ان کے کفر کے سبب تم فرمادو کیا برا حکم دیتا ہے تم کو تمہارا آمان اگر آمان رکھتے ہو